قطیبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسامہ نے ان سے حشام بن عروا نے ان سے ان کے باپ عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں ہجرت کے بعد پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں انہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لے کر اسے چبایا پھر اس کو ان کے منہ میں ڈال دیا اس لیے سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں گئی وہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو دس